بسم الله الرحمن الرحيم باب في تدبير العطاء وفي السند کمانا ہوا رجسٹر تیار کرنا تو مجاہدین کے لیے عقاعت اور بظاہر کو پہلے سے مقرر تھے لیکن اس کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا سب سے پہلے جو ہے رجسٹر تیار کیا ہے حضرت عمر میں خطاب کا رہا تعالیٰ سمجھے تو مجاہدین کے عطا اور بدائش کا رجسٹر تیار کرنے کے بعد عبداللہ بن کہا بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ انصار کا ایک لشکر ملک فارس پارک میں تھا اپنے امیر کے ساتھ وکالا عمر یوک جلوسا کل عام اور چونکہ سلسلہ لڑائی کا برابر جاری رہتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ جب کسی بھیجے ہوئے لشکر کو ایک سال ہونے پورا ہونے کو ہوتا تھا تو دوسرا لشکر اس کی جگہ بھیج دیتے تھے اور اس لشکر کو واپس بلا لیتے تھے یہ ان کا معمول تھا لیکن ایک مطلب نفرت ہوئی اور معمول کی خلاف ورزی ہو گئی گا عمر عمر ان کا بلتا آپ نے ہم لوگوں سے غفلت برسی وہ ترک کا پینا اللہ بھی رسول اللہ کا سب اور ہمارے بارے میں اس معمول کو آپ نے چھوڑ دیا جس کا اللہ کے رسول شاسن نے حکم دیا تھا کون سا معمول احباب بات بازیت کی بات ہے ایک لشکر کے بعد سال گزرنے پر دوسرا لشکر بھیجنا اوزن آپ نے ہم لوگوں سے غفلت پر تھی اور ہمارے بارے میں چھوڑ دیا اس معمول کو اس معمول کا اللہ کے رسول سار نے حکم دیا تھا اور تمام یعنی ایک لشکر کے بعد دوسرے لشکر کو بھیجنا ہاں؟ پھر ہم کیا کریں کب تک پکڑ گئے تھے سال پورا کر کے چلے حضرت مدد جاتا ہوں نے سن لیا اس لیے کہ دونوں مغل لیکن باپ سے کیا مناسب رجسٹر تو آیا ہی ملان کا نیم آتا مجاہدین کے وغیرہ کا رجسٹر تیار کرنا وہ رجسٹر کہاں گیا مذاہب کوئی مطابقت نہیں ہے مشاعرین نے تعبیر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوئی لشکر بھیجنے میں اس کا خیال نہیں رہا تو غالباً کسی وجہ سے کہ وہ لشکر کی تیاری میں مشہور وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عين قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن قال حدثني فيما حدثه ابن من عدي من کا حس حدثنی فیما حدثه ابن الکی بیان کیا مجھ سے اس قصے کے بارے میں ان کو بیان کیا عدی کے ایک بیٹے نے عدی کندی کے حوالے سے عدی کے ایک بیٹے نے کون سے ابھی یہ بھی نہیں معلوم اور ان کا کون کا بیٹا بیٹے کا نام کیا تھا یہ کچھ پتا نہیں وہ عرابی مجبور ہے کہ عمر ابنا نے انا عمر عمار امنا عبد اللہ کاتا کا حضرت عمر ابن عبد دیج نے خط لکھا کس کو اپنے عمار اور گورنروں کو کیا انمن کا مواد ان پی کہ جو کوئی پوچھے مال کے خرچ کرنے کی جگہوں کے بارے میں مال پیک کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے یا اس کے مطابق کیا ہے تو وہ مطابق وہ ہیں جس کا فیصلہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور جس کو تمام مسلمانوں نے عدل اور انصاف والا اور نبی علیہ السلام کے اس قوم کے موافق جانا کہ جہاز اللہ کا حضرت عمر نے مجاہدین کے وظائف مقرر کیے وقاعدہ ذمت جمع فرض علیہ من الجزیہ اور اہل ادیان یعنی اہل کتاب کے لیے معاملہ کیا عہد اور امان کا اس جزیا کے بدلے میں جو جزیا ان پر مقرر کیا تھا ماں فرض عالین کا بیان ہے ملت جزیر فرض آ کیا تھا مجاہد کے وظائف مقرر کیے اور معاملہ کیا اہل کتاب کے لیے عہد و امان کا اس جزیا کے بدلے میں جو ان پر مقرر کیا تھا کہ تمہاری جان اور مال سے کوئی تعلق نہیں کیا جائے گا لم ولا دن کیا مقرر کیا اس جدیا کے اندر اور نہ ہی مال پی کے اندر کوئی خن یہاں سے خن مال مرا بتایا نا کہ پی اس مال کو کہتے ہیں جو پاکست لائے کے بغیر حاصل جبکہ نظیمت اس کے برحق ہے لیکن ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ

کیا مطلب قرآن تفسیر کرا یا اولو بھی کہ وہ حق ہی بولتے ہیں غلط نہیں بولتے باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال وفيه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن بارك قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك بن انس عن شهاب عن مالك بن عوف بن الحساني قال پڑھ گئے تو مجھے بولنے کا موقع نہیں ملے گا یا تو آپ پڑھ رہے بچوں سے پتا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور آیا جمع ہے سب کتاب جہاد ہما ہم لاگ آپ مجھے اسی طرح ایک چیز اور دوسرے رنی تم سو وا رنی سل مل چیتی پڑ لائی کلر ولید ولیسام وا و م جو بھی غنیمت حاصل کرو تو اس غنیمت کا خود اللہ کے لیے یہاں اللہ کا نام ہو تبر کے لیے اللہ کا دن تو محض تبر کے لیے اللہ کے نام کا حصہ نہیں لگے گا آگے اس کو کے پانچ مسائل بیان کے لیے رسولی ولی دل قربا والاقامہ والمساکین والمساکین تو یہ خلق کے پانچ بتائیں گے نا گویا خلق کے پانچ حصے کیے جائیں گے اس میں ایک حصہ آپ کا ہے اس کو خود خلق کہیں گے یہ ہوگا دوسرا اور تیسرا شہر جو ہے سب ہی کہلاتا ہے وہ کیا ہے کہ غنیمت میں سے کوئی ایک چیز جو آپ کو پسند ہو غلام ہو پانی ہو تلوار ہو سوالی کا جانور ہو کوئی بھی ایک چیز اپنی پسند کا آپ لے لیں یعنی سامنے اجنت کے علاوہ اس کو سامنے سب دیں تو تین طرح کے حصے ہوئے تھے نمبر ایک صابن کا سامنے لال آپ مجاہدین کی طرح ایک حصہ اور دوسرا ان کو اور تیسرے سامنے سبھی کی غنیمت مال غنیمت میں سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز آپ لے لیں اول ذکر یہ جو ہم نے تقریب کا معنی بیان کیا ہے اس کے لیے آگے مستقل باب آ رہا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے ہم یہیں پر بیان کیے ہیں اول الفطر اوپر یعنی کاموں کا کامل آدمی اور تم دوست یہ آپ کے لیے ہے چاہے آپ اس لڑائی میں برس سے شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں سمجھے آپ کا خود اس لڑائی کے اندر شریک ہونا یہ شرط نہیں یہ مطلب تو اتفاقی ہے اجماعی البتہ تیسری قسم کا جو سہل اس میں اختلاف یعنی انسان کبھی کے بارے میں کہ آپ کے لیے اس وقت بات ہونے کا آپ کے لیے اس وقت ہے جب آپ نفیس اس لڑائی کے اندر شدید رہے اور بعد نے کہا مطلب ترجیح دوسرے ہی قوم کو دی گئی ہے کہ جیسے اول ذکر جو سیاح کے اندر آپ کا آئی میں ہونا شرط نہیں ہے کبھی کے لیے کے لیے بھی آپ کا آئی میں شریف ہونا شرط نہیں تو یہ جو ہم نے سامنے سفی کا مانا بیان کیا اس کے لیے تو آگے مستقل باب آ رہا ہے رہا یہاں جو سپایا آیا لفظ آیا ہے تو یہ بھی سفی ہی کی جمع ہے لیکن یہ مال معنی ہے مانے کے مانا نہیں وہ انوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے اور آپ کو اس میں تصدا ہر بھرا اختیار تھا چاہے تو آپ اسے اپنی ذات پر خرچ کریں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں جتنا چاہیں وہ دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کریں جہاں مناسب کر دیں وہ ہے یہاں پر سفایا اور وہ ایسے اموال کون ہیں جو آپ کے اموال بدھ نظیر پہلے نمبر پر اموال بدھ نظیر اس لیے کہ بدھ نظیر سے لڑائی جائے کی نوبت نہیں آئی ببو نظیر سے لڑائی جائے کی نوبت نہیں آئی اللہ تعالی نے فرمایا وما افا اللہ اللہ تمہیں وما او جب تم آ رہی دن اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑا ہے نہ اونٹ دوڑا ہے مدینہ کے دو میل کی دوری پر وہ مقام تھا جہاں پر نزدیک کے جو ہے زمینیں وغیرہ کی پیدل چل کر گئے تھے تنہا آپ سوار کر تھے باقی سب صحابہ پیدل چل کر کے گئے لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور وہ سرنڈر ہو گئے سمجھے تو وہ مارک پہ اس کے لیے اللہ کا کیا فرما ہے ماں پا اللہ اللہ ہی ملو اسی طریقے سے جب خیبر والوں پر پرالی جائے گی نا وہاں کا وقت پھر آخر میں جو اتارا تھا اور ان لوگوں نے خود یہ کہا کہ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیجیے ہم ان زمینوں کے اندر کاف سے اچھی طریقے سے واقف ہیں آپ زیادہ تر نے سوچا کہ ہمارا کار نہ تو فرصت ہے کھیتی باڑی اور باغبانی کرنے کی نہ ہمارے پاس کتنے غلام ہیں کہ ان کے لیے کے کام ہے اں سے معاملہ بٹائی کرتا ہے کہ تم اپنا کاج کرو جو کچھ پیدا ہوگی آدھا تم لینا آدھا ہم لوگوں کو دے دینا قریب ان میں پدک والے تھے ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خود گزارش کی پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لیا جائے لیکن خیبر والوں سے جب معاملہ کیا تھا اور زمین ان کے پاس رہنے کی تو مالکانہ نہیں یعنی وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کاٹ کاٹ زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا تھے صرف وہ کاٹ کاٹ زمین تھے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو فتح کے بعد جو ہے مفتوا زمین مکتوبہ ملک پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا وہ مسلمانوں کی ملک ہو جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ملک ہو گیا اس تو اس سے زمیندار تو مسلمان تھے زمیندار جو زمین کا مالک اور کاغذات جو محنت کرتا تو وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا اور وہ بھی آپ نے شرط یہ لگا دی تھی کہ جب چاہیں گے ہم ان سے یہ زمین لے لیں گے چاہتے بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے ان کی شرارتیں سامنے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بے دخل کر دیا اور زمین سے وہاں سے بگایا تو جب یہ معاملہ ان سے ہوا تو فرق مقام ہے قریب میں وہاں بھی یہود آباد کے انہوں نے خود پیش کر کہ ہم سے بھی ایسا ہی معاملہ کر دیا جائے گان چوک کی آدھی زمینوں سے ان کو بے کر دیا گیا آدھی زمینوں کو ان کو مالک برقرار رکھا گیا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نکالا تو ان کی آدھی زمین کا ان کو پیسہ دیا خیبر والوں کو کچھ نہیں دیا لیکن فدر والوں کو فدر کی آدھی زمین وہ بھی حالت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عہد کے موقع کے اوپر مصری یہودی نے ایک باغ آپ کو ہوا کیا تھا ایک انصاری نے بھی آپ کو جو ہے باغ ہوا کیا تھا یہ سب جو ہے خاصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو اموات ہیں آپ کا اس میں سے اپنی ازواج متحرات کا ایک سال کا خرچہ نکال لیتے تھے اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے تھے مسافروں کے اوپر خرچ کرتے تھے اور ہو مہاجرین کے اوپر خرچ کرتے تھے اس کے علاوہ دیگر نوائب مسلمین اور حوائد مسلمین کے اوپر سرو کرتے تھے یہ نہیں کہ اکیلے چکن بریانی کھاتے تھے سمجھ گئے نام تھا کیا تھا لیکن خط تو مسلمانوں ہی کے اوپر کرتے تھے گیا آپ کو کرتے سے پسند آج ترتر کی مثال کے بعد جب آج رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ کی میرا رکھی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے منع کر دیا اور یہ پر آپ کا انشار نقل کیا تھا کہ نہماچل اللہ لال مند ریتو ماں تارک نام تارک ہم جماعت انبیاء امبیا میرا نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو بارش نہیں بناتے ہیں ہمارا چھوڑا ہوا ماں جو ہے ورثہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کرتا یعنی تمام مسلمانوں کے لیے وقت ہوتا ہے یہاں سب کا تمہارا کیا ہے وقت تمام مسلمانوں کے لیے پر وہ وقت ہوتا ہے حضرت عمر مت ادیا ہر منع کرتے ہیں حضرت ابو بکر سے رضی دیا جاتا اس کے بعد حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتقال کر چکی اچانک رات تو تقسیم ہوتی تو آپ کی ایک شکار تھی اس کو آپ انتقال کو حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ نریندا اولاد کوئی تو تھی سمجھے تو بیٹی کی تین حالت ہے ایک ساتھ پیچھے جاؤ اگر میں اس کا بیٹا ہوں تو بیٹی یا بیٹا اگر میں اس کا کوئی بیٹا نہ ہو بیٹی ہو اور وہ صرف ایک ہو تو اس کے لیے ملی تو اگر وہ آپس ملتی تو اگر فاطمہ کو کتنا ملتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چکر تھے اتبا ہوئے ہیں تو باقی اتبا ہونے کے حضرت عباس ملتا تو گویا حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے درمیان اس بار اس کا فیو ہوتا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی آپ کا کرم کا کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنی مروما میں بھی حضرت فاطمہ کا حصہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے منع کر دیا اور وہی عزیز دہرائی جو حضرت عمر صدیق رضی اللہ نے سنا کر کے میرا نے سے منع کیا تھا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مدینہ میں جو آپ کا قلم کے چھوڑے ہوئے اموال ہے اور جس کا میں انتظام سنبھالتا ہوں اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کو اس کا متولی اور منتظم بنا سکتا ہوں اس شرط پر کہ جہاں جہاں آپ سرا وسلم اور آپ کی اتباع میں میں بکر خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح تم ان کو خرچ کرو گے انہوں نے اس شخص کو منظور کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جو اموان تھے آپ کے چھوڑے ہوئے ان دونوں کو ان کا متولی بنا دیا اور یہ بات میں رکھو حضرت عباس رضی اللہ حضرت علی کے کیا ہوتے تھے چکا ہوتے تھے نا اور چکا باپ کے درجے میں ہوتا نہیں ہوتا چکا نتیجے ہوتے تو ہمیں باپ بیٹے کی طرح ہاں لیکن دونوں کے درمیان لڑائی بھی مشہور ہے نا اتفاق بھی دونوں کے درمیان مشہور ہے ہر ہو کے علی رضی اللہ چچا کو بوڑھا لے کر کے دھیرے دھیرے تب قبضہ لیا اب وہ مقدمہ لے کر کے حضرت عباس حضرت علی کو بھی ساتھ لے کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے پاس اور یہ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان بہن اتنی بہنی بہن نہ یہاں بندہ کے اندر بس اتنا ہے کہ آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے وہ اللہ دن بہت سخت تھا بخاری کے اندر روایت صرف ہارا کہنے پر استفا نہیں کیا بعد روایتوں میں کیا ایک بہنی وہ بہنا ہادل کھائی مل کا کیا کرنا بہت غصے میں فکے ہوئے تھے جسے کہتے ہیں جی؟ لیکن کوئی ساتھ احترام بات نہیں بھائی جب وہ چٹا ہے تو باپ کے درجے میں بیٹے کی طرف سے کسی حرکت سے اگر چکی پہنچے تو باپ تو اس طرح کے ساتھ بات بول ہی دیتا ہے زیادہ اس پر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہاں، یہ ایک اسمار بیان کیا مسئلہ تو ہے بہت پیچیدہ لیکن میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کے بعد نظر رہے ہیں اس لیے کچھ مضمون تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کئی حدیثیں آ رہی ہیں مالک اتنے ابن حسان کہتے ہیں ارفلا اربلا عمر ہی نہ کا آلن وہ آدمی بھیجا مجھ کو بلانے کے لیے حضرت عمر نے اس وقت جب دن چڑھ چکا تھا میں ان کے پاس آیا آگات گرو ایک سن الا کر اور رومانی رومال کھجور کی تھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی ان تھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فخر کے بغیر چٹائی ہو تو چٹائی کے اوپر کوئی کوئی جس کا چادر وغیرہ دکھا لیتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں میں نے پارا ان کو بیٹھا ہوا ایک تخت کے اوپر اس تخت کے اوپر بچھی ہوئی چٹائی سے بدن لگائے ہوئے یعنی آپ بدن اور چکائی کے درمیان کوئی کپڑا کوئی چادر کوئی پایا میں نے اس کو بیٹھا ہوا تھا اپنا بدن لگائے ہوئے اس پر بچی ہوئی چٹائی سے فقال سیلا دخل سو رہے تو جس وقت میں اس کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مالک یا مالک مالک نو کے اندر تقسیم ہے جی۔ تفصیل کی غرض سے اس کے آخری حق کو ایک ہر کو یا دو حق حضر کر دے گا جیسے یا عثمان سے یا کا ہے یا عثمان سے یا اور میں تو تقسیم بہت زیادہ ہے ارے مردان سے منو منو کہتے ہیں کہ ہاں۔ ہمارا ہینا کا ہوا ہے تو جس وقت میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مان اے مان جنوں کا دفا آلو آپ تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے میرے پاس آئے وہ انہیں کا اپنی حاجت لے کر کے تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے آئے تھے اور میں ان کے بارے میں کچھ دینے کا حکم ثابت کر چکا ہوں وقت بھی تو تمہیں ان کے درمیان اس کو تقسیم کرو ان تمہیں کہا لو کا غریب فضا اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کام کا حکم دیتے زیادہ دوں تو اچھا ہوتا لیکن حضرت من نہیں مانے پکا رہا اس کے ساتھ کو لے جاؤ اس کو یہ تو ایک زمینی بات تھی اب جو وہاں دیکھا اس کو بیان کرنا مقصد ہے پجا ابو یا حضرت عمر کے پاس یارپا نام کا ان کا چوکی دار آیا پجا ابو یا یقا بس یقا پڑھو پھر مظاہر ہو رہے کہ ہر پاؤ پڑھو بجا آؤ یقا ان کے پاس ان کا چوکی دار یفہ آیا پسال آیا اے مومن حل ابن کہ و عبد جب ابن عوف و زبیر ابن العوام و وقت ابن بھی کیا آپ کو رغبت ہے عثمان ابن عفان عبد الرحمان ابن اور زبیر ابن عوام وقاص جو آنے کی ایک مطلب یہ ہے کہ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں ہاں بلا بولا لوگ ان کو اجازت دیتی وہ لوگ اندر آ گئے تم میں پا پھر تم آجاد یا پھر واپس اللہ کا پھر اباس والے یہ سب پلان کہتا ہے پہلے کچھ لوگوں کو حضرت علی اور عباس نے دونوں میں سے کسی پہلے بھیج دیا تھا تم جاؤ پھر ہم بات کی طرح مل کے آتے ہاں؟ پھر کہا موم کیا آپ کو عباس اور علی کے آنے میں دلچسپی ہے کالا نام کالا بعد جنرل ان کو اجازت سے دی کہ آ جائیے بعد اپنے وہ لوگ بھی اندر آ گئے اب سنیے فقال عباس یا امیر مومن حضرت عباس نے فرما لوں گی اس بھی بہنی اور بہنا حال میرے اور اس کے درمیان راوی کہہ رہے یا امیر علی جن مراد حضرت علی کو لے رہے کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے فقال آباد وہ پہلے چار آدمی جو اندر آ گئے تھے نا ان میں سے کسی نے کہا اجن ہاں ابن ملک فری مہینے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے وہ عارف گما آراہ جو عارف و عارف گما اور ان دونوں کو رول رول کے جھگڑے سے چھٹکارا دیجیے راحت دیجیے مالک ابز کی سفارش کرنے والوں کا بھانگا ہے مالک ابن عوض کہتے ہیں کوئی گیلا ان دما الافر ندار خیال کیا جاتا ہے کہ ان دونوں ان دونوں نے عباس اور خالی نے ان لوگوں کو پہلے بھیج دیا تھا کسی کام کے لیے سمجھے کہ جب ہم کچھ بولیں تو لوگ سائڈ کرنا فقال عمر حضرت عمر نے فرما اس کا ادا ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو اس کا ادا تو اون کمانی سکون تو ذرا اس کے جو طے کرتے رہے ہوں گے آواز بلند رہی ہوگی تو کہا اس کا ادا تو سکون رہو ثم آپ ابو الخلاء لا يكفى پھر حضرت اور متوجہ ہوئے اس جماعت پر کون سی جماعت پر جو پہلے اندر آئے فقال اور کہا تم سے تم اللہ نبی میں اتنی تقوم سما ورال میں تم لوگوں کو قسم دلاتا ہوں اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے اللہ اللہ رسول اللہ کا اثر بعد کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تھا اللہ شکر ماں سے رکھنا ہوں کر ہم کسی کو عالم نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقت اور سستا ہوتا ہے سکال نام اسکول رہا یہ حدیث ہے تو علی دن والا پھر علی اور عباس کی جانب متوجہ ہوئے پکار اور فرمار کمار تو کماردی کے والا میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس کے حکم سے زمین آسمان قائم ہے الفا روانی رسول اللہ کا اثر خاص لال جس کو مان کر رکھنا ہوں سدا قسم کیا تم دونوں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول شاخر نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ یعنی وقت ہوتا ہے آنا ان دونوں نے کہنا جو ہاں، ہے نے حضرت اللہ خط ر اللہ صاحب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے جب یہ کچھ کا لیا آج میرے وہ خصوصیت لوگوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی تو آج اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ خرا اور جو مال اللہ نے ان بنو النظیر سے اپنے رسول کو دلوایا تمام مسلمانوں کو دلوایا ان کا مزہ کون ہے بنو ندی اور جو مال اللہ تعالی نے بنو ندی سے تمام مسلمانوں کو دلوایا یا اپنے رسول کو دلوایا اس کا مطلب ہمارے بنو ندی کیا ہے وہ رسول اللہ شاپن کے لیے خاص فرمایا پما اوجب تمہارے مکھائی کا ہے تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اون بلا کتنا اللہ جتا لی تو رسول ہو آرام ہو جاتا اللہ والا کو لے وکان اللہ والا اپا انا رسولی بل ندی جی- اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بل ندی کے افعال دیے اللہ مسا کرا دیا ارے تم بڑا اصدار تو خدا کی قسم اللہ کے رسول کا نے ان ہمارے منور نے تمہارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دی اور نہ اور نہ ہی دور تمہیں چھوڑ کر کے خود لے لیا ہو بکال رسول اللہ صاحب یا تو کا تھا فلک اللہ کے رسول صاحب ان اموال میں سے ایک سال کا خط نکال لیتے تھے رابی کو شک ہو گیا نہ پتہ نکتا کا یا نہ پتہ ہوا نہ پتہ آ رہی سنت اپنا خرچہ اور اپنے ادوان اور اپنے آئل کا ایک سال کا خرچہ نکال لیتے تھے وہ جرما بتیا مسلمان اور جو کچھ اپنے ادوار مطالعات کے پد سے بچتا تھا اس کو دوسرے مال غنیمت کا برابر قرار دیتے تھے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے تم ہے پھر حضرت متوجہ ہوئے ان لوگوں پر کو جما کر جو پہلے اندر تھی پکا بولتے تو تم کا کم سما والا میں خود کو قسم دلاتا ہوں کہ اللہ کی جس کی حکم سے زمین آسمان قائم ہوئے ہر کار ہونا داری کیا تم اس کو جانتے ہو کار ہونا تم اپلا اعلی اعلی باپ والی پھر علی باپ کی طرح مجھے دے پکار ان سے رکمر لائی لگی جتنے کا کم سما والا میں قسم دلاتا ہوں تمہیں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین آسمان قائم ہوئے بالمان لال کیا تم نے اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بن نظیر کو خال خال رسول اللہ سلاسل قرار دیا ہے انہوں نے کہا پلام کیا رسول اللہ کا فرض پھر جب اللہ کے رسول صاحب کو وفات ہوئی کالا ابو بکر تو ابو بکر نے کہا آنا ولی جو رسول اللہ کا رسول میں اللہ کے رسول کا ولی اور خلیفہ ہوں فجد کا انتا و حادہ علا تو تم اور یہ علی دونوں تھے ابو بکر کے پاس تب وہ انتا انسان سکا ملزم نے اپیل کا حضرت کو کے ہے تم تو اپنے بھتیجے اپنے بھتیجے کے مال میں اپنی نیرا چاہے رہے تھے وہاں نیرا کا علاقی بھی ریا اور یہ علی اپنی بیوی پاٹنر کی میراج چاہ رہے تھے اپنے باپ کے معاملے سے فقال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا تھا کالا رسول اللہ صاحب لاگون ماں کا رکھنا ہوتا تھا وہ اللہ یا رسول اللہ اور اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ ابو بکر سچے تھے نیک تھے ہدایت پر تھے حق کی پیروی کرنے والے تھے پولی ان ہمارے نظر نظیر کا منتظم اور متوجہ رہے ابو بکر بلا کیا ہوگا کہ جب ابو بکر کی وفات ہو گئی اس کو رسول اللہ پوری کو ابھی رکھتے کہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں پوری کوہ مشاء اللہ علی تو میں ان ہمارے امار کا متولی اور منتظم رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ میں اس کا متولی اور منتظم رہوں جی کا انتہا وہاں تو اس کو دستوں اور یہ علی آئے تھے وہ انتما اور تم دونوں ایک ساتھ تھے وہ انتما واجو تمہارا معاملہ بھی ایک تھا پسال تما نہیں تم دونوں نے مجھ سے ان امال اور کا سوال کیا تھا میں نے کہا تھا ماں پوا ہو اگر تم دونوں چاہو تو وہ اموال میں تم دونوں کے حوالے کر دوں مالکانہ نہیں ان سمجھے مالکانہ نہیں بلکہ منتظمانہ اس طرح پر کہ تم دونوں پر اللہ کا یہ تلیہ کہ ان اموال کا تم انتظام کرو گے اس کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھے جہاں جہاں آپ خط کرتے تھے تم بھی سک کرو گے تمہارا آداد تو تم دونوں نے ان اموال کو مجھ سے لے لیا اسی شرط پر کیا اس کا انتظام اور انتظام کریں گے تم جس پھر اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو لے دیا بھائی بھی راہ نکالی کہ میں تمہارا تو دونوں کے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کروں اصل میں پہلے جو آئے تھے وہ تو طلب کرنے کے لیے اب جو آئے تھے وہ طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام اور احترام ان دونوں کو سپورٹ کیا تھا کہ مشترک طور پر تم دونوں اس انداز کی دیکھ بھال کرو اور جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر خرچ کرتے تھے ہر طریقے کے خرچ کرو لیکن میں نے جیسا کہ بتایا مطلب تھا کہ وہ دھیرے دھیرے نے سب پر قبضہ کر لیا اب وہ دونوں مل کر کرتے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑتا تھا علی ان سے مشورہ ہی نہیں کرتے تھے جس طرح چاہتا خرچ کرتے تھے تو آپ یہ آئے تھے کہ ہمارے درمیان سے تقسیم کریں گے آدھے کا انتظام آدھے کا انتظام میں دیکھوں آدھے کا انتظام یہ ہے حضرت عمر کو یہ تقسیم گوارا گی کہ ہم تو انتظام تقسیم کریں گے اور دنیا کیا سمجھے گی مل کے تقسیم کر دیں اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر دیکھ سکتے ہو جس طرح سے اس طرح کا طور پر دیکھو اور اگر نہیں تم سے ملتا ہے تو واپس کر دو ہم پھر انتظام کریں گے اسی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم موجود دونوں کے درمیان اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کی قیامت آ جائے بھائی حادث تما آنا اگر تم دونوں عادل ہو ان اموال کا انتظام کرنے سے پر لیا تو وہ اموال مجھے ابو تارا ابو داؤ کہتے ہیں وإنما فعلاه أن يكون گرو بينهما بالفعل یہ اب اب کی بار عمر کو عباس اور علی نے جو حضرت عمر سے درخواست کی تھی فیصلہ کرنے کی تو طرف ان دونوں کی درخواست یہ تھی کہ حضرت عمر ان اموال کو دونوں کے درمیان اس کر دیں لا جہلا اللہ کا یہ بات نہیں تھی کہ وہ دونوں اس بات کو جانتے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لال مرتو ماں کا کرکنا کو نوا کانا لا نکل کا سوا اس لیے وہ بات اور علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں کرتے مگر درستگی کے صحیح بات ہے وقال عمر وہاں عمر نے کہا لا علی میں اس مال کے اوپر بٹوارے کا نام نہیں واقع کروں گا اس لیے کہ اگر میراج کے طور پر دیا جائے تو یہی ہوتا ہے نا بھائی حضرت فاطمہ کا حصہ آدھا ہوتا ہے جس پر علی قبضہ کرتے اور اپنا ہونے کے اس کے آدھے پر عباس قبضہ کرتے تو یادو ہوا تفصیل ہونے کے لوگوں کا نئے اسی طرح جائے گا کہ ان کو وراثت دے دی جبکہ وہ آس اس میں نہیں ہے میں یہی باتیں کروں گا اس پر بٹوارے کا نام آدھا ارو آلہ ماں ہوا آلے میں اس مال کو اسی حالت پر چھوڑے رکھوں گا جس حالت پر یہ پہلے تھا کہ جہاں جہاں حضور شاسن خرچ کرتے تھے وہاں وہاں یہ مال خرچ کیا جائے گا